ویلکم ٹو ویژول پروگرامنگ پچھلے کافی سارے لیکچر سے ہم یوزر انٹرفیس لے آؤٹ اور اس میں پیرنٹ ایلیمنٹس اور چائلڈ ایلیمنٹ کے انٹریکشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں لے آؤٹ یوزر انٹرفیس پروگرامنگ کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے ہم نے ڈبلیو پی ایف کا ایمفیسس ڈسکس کیا ہے جو ڈیوائس انڈیپینڈنٹ ڈیزائن پہ ہے کہ آپ کی اسکرین ریزولوشن زیادہ ہو اسکرین سائز ڈفرینٹ ہو یوزر آپ کی ونڈو کو چھوٹا بڑا کرے تو ان سارے کیسز میں آپ کا یوزر انٹرفیس ریزنیبل اپیئر ہو اس میں ہم نے دو کلیئر ڈسٹنکشنس کی تھیں وہ رسپانسبلٹی جو چائلڈ یو آئی ایلیمنٹ کی ہے اور وہ رسپانسبلٹی جو پیرنٹ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ کی ہے فار ایگزامپل ایک بٹن اگر ایک ونڈو کے اندر ہے تو ونڈو کی کیا رسپانسبلٹی ہے پوزیشننگ اینڈ لے آؤٹ سے ریلیٹڈ اور اس چائلڈ بٹن اس ایلیمنٹ کی کیا رسپانسبلٹی ہے چائلڈ ایلیمنٹس کی رسپانسبلٹیز ہم نے پہلے ڈسکس کی سائزنگ پوزیشننگ اس کی مارجن کیسے دے سکتے ہیں اور ٹرانسفارمس جو ایلیمنٹ کی انڈیویژل ایلیمنٹ کے سائز اور پوزیشن کو بڑی کسٹم طریقے سے ویری کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے ڈسکشن شروع کی پینلس کی اور پینلس کس لیے ہیں پینلس کا مقصد صرف چائلڈ ایلیمنٹس کو کنٹین کر کے انہیں کسی پرٹیکولر طریقے سے آرگنائز کرنا ہے ہم نے سب سے پہلا پینل دیکھا کینوس اور کینوس بڑا سمپل پینل تھا جس میں ہم صرف یہ بتاتے تھے کہ کس کارنر سے ریلیٹو کیا ڈسٹینس ہو top left top right bottom left اور باٹم رائٹ کسی بھی کارنر کے ریلیٹو ہم یہ ڈسٹینس بتاتے تھے کہ باٹم سے اتنے پکسلس اور رائٹ right سے اتنے پکسلس یا کسی بھی دو سائڈ سے اور یہ پکسلس ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس تھے جن کی ہم نے ڈسکشن کی تھی جو بیسیکلی لینتھ یونٹ ہیں ریئل پکسلس نہیں ہیں one by ninety six of an inch defined ہیں اور اس میں ہم یہ اسپیسیفکیشن دے رہے تھے اس کے بعد ہم نے اسٹیک پینل کی بات کی اور اسٹیک پینل میں ہم کوئی ایگزیکٹ اسپیسیفائی نہیں کرتے کہ یہ ایلیمنٹ کہاں اپیئر ہو چلڈرن ایلیمنٹس کیسے اپیئر ہوں بلکہ وہ جس آرڈر میں اپیئر ہوں گے اس آرڈر میں وہ اسٹیک ہو جائیں گے ادھر لیفٹ ٹو رائٹ اور ٹاپ ٹو باٹم اور depending on flow direction right to left بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ایک بڑا کامن یعنی پینل ہے جسے ہم پریویس ایگزامپلس میں ڈسکس بھی کرتے آ رہے ہیں کیونکہ اس میں کوئی اسپیسیفائی نہیں کرنا پڑتا کہ کون سا ایلیمنٹ کہاں اپیئر ہو جسٹ ایک ایلیمنٹ جتنی جگہ لینی ہے وہ لے گا اس کے نیچے دوسرا ایلیمنٹ لے گا پھر تیسرا ایلیمنٹ لے گا تو یہ بڑا سمپل ہے یوز کرنے کے لیے تیسرا ہم نے ریپ پینل ڈسکس کیا جو اسٹیک پینل کی ہی تھوڑی سی ایڈوانسڈ فارم ہے جس میں ایک ڈائریکشن میں اگر اسپیس ختم ہو جائے لیٹ سے وہ ہاریزونٹلی اسٹیک کر رہا ہے اور اسپیس ختم ہو جاتی ہے تو وہ نیکسٹ رو میں اسٹیکنگ شروع کر سکتا ہے یہ ریپ پینل ہے اس کے علاوہ کچھ ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ یہ سارے ہی پینلس جب کنٹینٹ پیرنٹ کی لمٹ سے زیادہ ہو جائے یعنی چائلڈ لیٹ سے اپنی ویٹ فکس اسپیسیفائی کرے یا اس کی جو کنٹینٹ ہے وہ ایک زیادہ اسپیس آکوپائی کرنا چاہ رہا ہے اور پیرنٹ کے پاس اتنی اسپیس بچی نہیں باقی ایلیمنٹس نے لے لی ہے تو اس ٹائم پہ ایک کنٹینٹ اوور فلو ہوگا اور اس کیس میں کیا کرنا چاہیے وہ بھی وہ ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے لیکن اس ڈسکشن سے پہلے ہم دو اور پینلز ڈسکس کریں گے ایک ڈاک پینل اور ایک گریڈ اور یہ دونوں بڑے انٹرسٹنگ پینلز ہیں اسپیشلی گریڈ جس کی ہم کافی ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے کیونکہ وہ ہمیں بہت ہی کسٹمائز ڈیزائن بنانے دیتا ہے لیکن ڈاک پینل کا بھی ایک اپنا پرپس ہے اور اپنا فائدہ ہے ڈاک پینل جیسا کہ اس کے نام سے لگ رہا ہے ڈاک اگر آپ نے ویژول اسٹوڈیو یوز کیا ہو یا کوئی بھی ایون ورڈ یا ڈفرینٹ ٹولس اس میں آپ کے پاس ایسی ونڈوز ہوتی ہیں جو آپ ٹو ون سائڈ ڈاک کر سکتے ہیں تو ڈاک پینل آپ کو یہ فیسلٹی دیتا ہے کہ آپ کسی پینل یا کسی ایریا کو ایک سائڈ سے ڈاک کر دیں یعنی ٹاپ سے ڈاک کر دیں یا لیفٹ سے ڈاک کر دیں رائٹ سے ڈاک کر دیں باٹم سے ڈاک کر دیں اور جو ایلیمنٹ جو آپ کا ایک ریمیننگ ایلیمنٹ لاسٹ ایلیمنٹ وہ سینٹر ایریا کو فل کر سکتا ہے اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ ڈاک پینل کو لکھ کے یوز کیسے کر سکتے ہیں زیمل میں اور یہ اسکرین پہ اپیئر کیسے ہوگا اس ایگزامپل میں ہم نے ایک ڈاک پینل بنایا ڈاک پینل کے ٹیگ سے اور اس کے اندر ہم نے پانچ بٹنس ایڈ کیے ہیں اور ان کو ڈفرینٹ ڈائریکشنس میں ڈاک کیا ہے یوزنگ ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک یہ اٹیچ پراپرٹی ہے ڈاک پینل کی اور اس میں ہم نے ٹاپ لیفٹ رائٹ باٹم یہ چار اٹیچ کر دیے اور ان کے ڈفرینٹ بیک گراؤنڈس کر دیے اور اس کے جو اپیئرنس ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں چار ڈفرینٹ سائڈس پہ آ گئے اور جو لاسٹ بٹن ایڈ کیا وہ اس نے اس کا سینٹر ایریا فل کر دیا تو یہ جو لاسٹ چائلڈ فل کرتا ہے یہ ایک ڈاک پینل کی پراپرٹی ہے اگر آپ last child fill is equal to false کر دیں تو پھر یہ last child remaining area fill نہیں کرے گا اور جو باقی سارے ایلیمنٹس کی پلیسنگ ہے وہ ڈاک اٹیچ پراپرٹی سے ہوئی ہے جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرینٹ ایلیمنٹس میں ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک ہم نے سیٹ کیا ہے تو یہ پینلس ایکسٹینسولی یوز کرتے ہیں اٹیچ پراپرٹیز اٹیچ پراپرٹیز ہم نے ڈسکس کیا تھا کیا ہوتی ہیں اور ہم نے اس کے دو کی یوزز دیکھے ایک ہم نے یوز دیکھا کہ جب ہم کوئی ویلیو انہیریٹ کرنا چاہتے ہیں property value down a user interface elementary تو ہم کسی پیرنٹ ایلیمنٹ پہ جس پہ وہ پراپرٹی ڈیفائنڈ ہی نہیں ہے اس پہ یوزنگ این اٹیچ پراپرٹی اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں اور وہ پروپوگیٹ کر جاتی ہے اور دوسرا یوز ہم نے یہ پہلے بھی پینلس میں دیکھا ہے جو کینوس میں بھی دیکھا تھا کہ ہم جو کینوس کے اندر ایلیمنٹس چائلڈ ایلیمنٹس کنٹین ہونے ہیں ان چائلڈ ایلیمنٹس کے اوپر ایک کینوس کی پراپرٹی جو کینوس میں ڈیفائنڈ ہے اور یہاں پہ ڈاک پینل میں ڈیفائنڈ ہے وہ پراپرٹی چائلڈ ایلیمنٹس پہ دے دیں اور اس پہ ایکٹ کون کرے گا پینل تو پینل اپنے چلڈرن کی لسٹ دیکھے گا اس کے پاس آئٹمس میں اس کے چلڈرن آ گئے اور وہ ہر چلڈرن کے اگینسٹ کیوری کر سکتا ہے کہ اس کی ڈاک پراپرٹی کیا ہے جو کہ اس اس چل, چائلڈ میں ڈیفائنڈ نہیں ہے لیکن اس کی اٹیچ پراپرٹی کے طور پہ رجسٹر ہوئی ہے تو ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک اس طرح کی اٹیچ پراپرٹی ہے جس سے چائلڈ بتا رہا ہے کہ میں ڈاک پینل میں کس سائٹ پہ ڈاک ہوں دوسرے چیز جو اس ایگزامپل میں نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ ٹاپ نے تھرو آؤٹ ساری جگہ آکوپائی کی ہے جبکہ باٹم نے پوری جگہ آکوپائی نہیں کی یعنی باٹم مڈل میں رہ گیا تھا ٹریم ہو گیا تھا اور رائٹ right اور لیفٹ نیچے تک آ گئے تھے اس میں کوئی اسپیشل رولس نہیں ہے اس میں رولس صرف ایک ہے کہ جس آرڈر میں آپ ایڈ کریں گے آپ نے ٹاپ پہلے ایڈ کیا اس نے ٹاپ پورا لے لیا پھر آپ نے لیفٹ رائٹ ایڈ کیا انہوں نے لیفٹ رائٹ پورے لے لیے تو پیچھے جب باٹم ایڈ کیا تو باٹم پہ جگہ ہی تھوڑی بچی تھی اگر آپ باٹم پہلے ایڈ کریں تو باٹم پوری جگہ لے لے گا اور ٹاپ بعد میں ایڈ کریں ٹاپ تھوڑی جگہ لے گا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس آرڈر میں ایڈ کرتے ہیں دوسری چیز جو نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو ڈاک پینل کے اندر ایڈ ہوئے ہیں یہ سارے اسٹریچ ہو کے انہوں نے اپنی پوری جگہ اوکوپائی کر لی ہے یعنی بٹنس تھے اور ان بٹنس نے دونوں ڈائمینشن میں اسٹریچ ہو کے جگہ آکوپائی کر لیے اگر ہم انہیں اسٹریچ نہ کریں ہم انہیں فورس کریں کہ یہ اسٹریچ نہ ہوں تو ڈاک پینل کیسا دیکھتا ہے کیسا نظر آتا ہے اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے ہاریزونٹل لائنمنٹ اور ورٹیکل لائنمنٹ مینولی سیٹ کی ہے ہم نے پہلے بٹن کی ہاریزونٹل لائنمنٹ رائٹ کی ہے سیکنڈ کی ورٹیکل الائنمنٹ جو ہم نے لیفٹ سائڈ پہ ڈاک کیا تھا اس کی ورٹیکل الائنمنٹ باٹم کی ہے رائٹ right والے کی بھی ہم نے باٹم کی ہے جو باٹم پہ ہے اس کی الائنمنٹ رائٹ کی ہے تو اب یہ کیسے اپیئر ہو رہا ہے یہ اپنی پورے اسپیس میں بٹنس اپنے اگین سائز ٹو کانٹینٹ ہو رہے ہیں اور اس سائز ٹو کانٹینٹ ہونے کے بعد یہ اپنی ریمیننگ اسپیس لیفٹ سائڈ پہ یا رائٹ سائڈ پہ چھوڑ رہے ہیں بیسڈ آن کہ ہم نے ان کی کیا الائنمنٹ سیٹ کی ہے تو یہ طریقہ ہے کہ یعنی جو بائی ڈیفالٹ اسٹریچنگ ہو رہی ہے وہ کیوں ہو رہی ہے اور ڈاک پینل ہم کامنلی ایسے یوز نہیں کریں گے کہ اس کے اندر ہم بٹنز ایڈ کر رہے ہوں ڈاک پینل یوزلی جو یوز ہوگا وہ ایک ٹاپ لیول یوزر انٹرفیس میں یوز ہوتا ہے کہ آپ کے ٹاپ لیول پہ سائٹ پہ یہ چیزیں ڈاکڈ ہیں اور آفن وہ اٹ سیلف پینلس ہوں گے فار ایگزامپل آپ نے ٹاپ پہ جو چیز ڈاک کی ہے وہ اٹ سیلف ایک ریپ پینل ہے یا کینوس ہے یا اسٹیک پینل ہے یہی تین ابھی تک ہم نے ڈسکس کیے ہیں یا گریڈ ہے جو ابھی ہم نے ڈسکس کرنا ہے یا کچھ اور پیمیٹو پینلس ہیں جو اسپیسیفک یوز کیسز میں ہوتے ہیں جنہیں ہم ہلکا سا ٹچ کریں گے تو بجائے اس کے کہ کوئی ایکسپلسٹ کنٹرول ہو لائک کوئی بٹن ہو یا ٹیکسٹ باکس ہو یوزلی جو کامن سینیریو ہے اس میں ڈاک پینل کے چلڈرن اٹ سیلف پینلس ہوں گے وہ پینل جو اٹ سیلف ایلیمنٹس کنٹین کریں that's why it make sense کہ وہ اسٹریچ کر کے جگہ آکوپائی کر لیں اور اپنے اندر اکارڈنگلی جو چائلڈ ایلیمنٹس ہیں انہیں آرگنائز کر لیں اگین میں نے جو ابھی بات کی تھی کہ کس آرڈر میں ایلیمنٹس ایڈ ہوتے ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس آرڈر میں وہ یعنی سائٹ تک جگہ آکوپائی کرتے ہیں یا نہیں کرتے اس کی اگزامپل دیکھتے ہیں یہاں پہ ہم نے سب سے پہلے لیفٹ ایڈ کیا ہے لیفٹ ایڈ کیا تو لیفٹ نے ٹاپ سے باٹم تک جگہ لے لی اس کے بعد ہم نے ٹاپ ایڈ کیا تو ٹاپ نے لیفٹ کے بعد سے جگہ لی لیکن اینڈ تک لے لی اور پھر ہم نے باٹم ایڈ کیا سیم وے ٹاپ اور پھر جب ہم نے رائٹ right ایڈ کیا اس کے پاس تھوڑی جگہ بچی ٹاپ اور باٹم دونوں سائڈ سے تو اس نے ریمیننگ جگہ کو پائی کی یہ تو ہے کہ ہم نے ہر سائڈ پہ ایک ایلیمنٹ ایڈ کیا اب سوچنے کی بات یہ کہ dock panel dot dock property ہے اٹیچ پراپرٹی جو چائلڈ ایلیمنٹ سیٹ کر رہے ہیں وٹ اباؤٹ دا کیس کہ اگر ملٹیپل ایلیمنٹس اپنے آپ کو باٹم پہ یا ٹاپ پہ ڈاک کرنا چاہیں انٹرسٹنگلی ڈاک پینل اس کیس میں اسٹیک پینل کی طرح بہیو کرتا ہے کہ ایک کے بعد ایک ایلیمنٹس جو سیم سائڈ پہ ڈاک ہو رہے ہوں وہ اسٹیک ہوتے جاتے ہیں یعنی اگر میں ٹاپ پہ دو ایلیمنٹ ایڈ کروں تو پہلا ایلیمنٹ فل لینتھ لے گا دوسرا اس کے باٹم پہ فل لینتھ لے گا ایک کے بعد ایک ڈاک ہو جائیں گے اگر میں ٹاپ پہ ایک ایڈ کروں پھر لیفٹ پہ ایک ایڈ کروں پھر ٹاپ پہ ایک ایڈ کروں تو وہ ٹاپ سائڈ پہ ہی اسٹیک ہو جائے گا لیکن لیفٹ سے تھوڑا سا انڈینٹیڈ ہوگا فار ایگزامپل اس ایگزامپل میں تین پینلس ہیں جو لیفٹ سائڈ پہ ایڈیڈ ہیں ون ٹو تھری وہ اس آرڈر میں ایڈ ہوئے اور وہ اسٹیک ہو گئے اس کے بعد فور فائیو ٹاپ پہ ایڈ ہوئے سکس سیون باٹم پہ ایڈ ہوئے اور بائی ڈیفالٹ جو لاسٹ ایٹ ایلیمنٹ تھا اس نے ریمیننگ جگہ آکوپائی کر لی اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ ڈاک پینل کو اسٹیک پینل کی جگہ یوز کر سکتے ہیں یہ اس کا ایک سپر سیٹ ہے آل دو کہ ہم یہ کریں گے نہیں کیونکہ اگر ہم نے صرف ایلیمنٹ اسٹیک ہی کرنے ہیں تو ڈاک پینل یوز کرنے کی کیا ضرورت یعنی بجائے اس کے کہ ہر ایلیمنٹ میں ڈاک پینل ڈاٹ ڈاک کر کے اس میں لیفٹ یا ٹاپ دیں کوئی ایک سائڈ ہم سمپلی اسٹیک پینل یوز کر لیں گے لیکن فنکشنالٹی میں اگر کہیں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیک پینل کا سپر سیٹ ہے ریپنگ اس میں نہیں ہے تو یہ ریپ پینل کا سپر سیٹ نہیں ہے یہ ریپ پینل بھی اسٹیک پینل کا سپر سیٹ ہے اس میں فنکشنلٹی ایڈ کرتا ہے تو ڈاک پینل اسٹیک پینل کا والا بیہیویئر دے سکتا ہے ہر ڈائریکشن میں اسٹیک پینل کا بیہیویئر دے سکتا ہے اور پھر ایک ایلیمنٹ اس کا سینٹر میں آ سکتا ہے جو ہم نے چائلڈ لے آؤٹ کی پراپرٹیز ڈسکس کی تھیں ان پراپرٹیز میں اگر ہم یاد کریں کچھ مارجن کی پراپرٹی تھی ایک مارجن کی پراپرٹی اگر ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے تو وہ ڈاک پینل میں افیکٹو ہوگی اور اس ڈائریکشن میں اتنا مارجن چھوٹ جائے گا مثلا ہم ٹاپ کے ٹاپ سائڈ پہ جو ایلیمنٹ دے رہے ہیں اگر وہ اپنا مارجن اسپیسیفائی کرے تو اس کے ساری ڈائریکشنس پہ اتنی اسپیس ویکینٹ رہے گی ہارزینٹل لائنمنٹ اور ورٹیکل لائنمنٹ یہ پراپرٹیز اگر ہم دیں گے ہم نے اس کی اگزامپل بھی دیکھی ہے کہ جو ٹاپ ہے اس پہ اگر ہارزونٹل لیفٹ سینٹر یا رائٹ دیں تو وہ افیکٹو ہوتی ہے لیکن ٹاپ پہ اگر ہم ورٹیکل دیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ اگر کوئی چیز ہم ٹاپ پہ ڈاک کر رہے ہیں تو وہ صرف اتنی جگہ لے رہی ہے جتنے اس کے کنٹینٹ کو چاہیے لیکن دوسری ڈائریکشن میں اسے فل وتھ مل رہی ہے تو جس ڈائریکشن میں اسپیس زیادہ ہو کنٹینٹ کے سائز سے اسی ڈائریکشن میں الائنمنٹ کا کوئی میننگ ہو سکتا ہے اگر جتنی اسپیس ہے اتنا ہی کانٹینٹ ہے تو اس ڈائریکشن میں الائنمنٹ کا کوئی مطلب نہیں تو ٹاپ اور باٹم پہ صرف ہارزونٹل الائنمنٹ میننگ فل ہے لیفٹ اور رائٹ right پہ صرف ورٹیکل الائنمنٹ میننگ فل ہے جبکہ جو سینٹر میں چیز آئے گی اس پہ دونوں میننگ فل ہیں انلیس کے کانٹینٹ اتنا بڑا ہے کہ وہ ساری جگہ آکوپائی کر رہا ہے تو یہ تھا ڈاک پینل جس میں ہم ایلیمنٹس ڈفرینٹ ڈائریکشن میں ڈاک کر سکتے ہیں اور ملٹیپل ایلیمنٹ سیم ڈائریکشن میں ڈاک کریں گے وہ اسٹیک ہو جائیں گے اور کیسے ڈاک کریں گے dock panel dot dock property سے لاسٹ جو ہمارا پینل ہے جسے ہم فل ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے وہ گریڈ ہے اور گریڈ بہت ورسٹائل ہے جس وجہ سے یہ بہت کمپلیکس یوزر انٹرفیسز ڈیزائن کرنے دیتا ہے اگر آپ نے ایس ٹی ایم ایل دیکھی ہو تو ایس ٹی ایم ایل میں جو ٹیبل کا ٹیگ کام کرتا ہے کہ ہم کنٹینٹ کو روز اور کالمس میں آرگنائز کر لیتے ہیں وہی کام گریڈ ڈبلو پی ایف کے لیے کرتا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے ڈیٹا کو یا اپنے کنٹینٹ کو یا اپنے ایلیمنٹس کو اپنے بٹنس جو بھی ہمارے پاس یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں ان ساروں کا جو ہم جو آرگنائز کرنا چاہتے ہیں وہ روز اینڈ کالمس میں کر سکتے ہیں ہم آگے اس کی ایگزامپلس دیکھیں گے ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پورا کا پورا گریڈ گرو اینڈ شرنک کرے اور اکارڈنگلی اس کے اندر جو کنٹینٹ چیزیں ہیں وہ افیکٹ ہوں تو یہ ایون ہمیں ریسائزیبل انٹرفیسز بنانے میں ہیلپ کرتا ہے اور اس کو کسٹمائز کرنے کے بہت طریقے ہیں اور ان ون وے اور اندر یہ ہمیں جو پہلے سارے canvas canvas stack panel dock panel discuss کیے ہیں یہ ان ون وے اور اندر ہمیں کافی حد تک انہیں میمک بھی کرنے دیتا ہے یعنی یوں کہہ سکتے ہیں یہ سپر سیٹ ہے most of the features of other panels کا جیسے ایک ہم نے میٹرکس ٹرانسفارم ڈسکس کی تھی جو باقی ساری ٹرانسفارمس کا سپر سیٹ تھی کہ اس میں ساری ٹرانسفارمس ٹرانسفارمس اور ایون آف امپلیمنٹ ہو سکتی ہیں تو گریڈ سارٹ آف اس طرح کی ایک ایک ورسٹائل چیز ہے اس کو ہم ایگزامپل سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہیں ایک سمپل سا گریڈ بناتے اور پھر اس کے ایشوز اور ان کے سولوشنس ڈسکس کریں گے اس ایگزامپل میں ہم نے ایک گریڈ بنایا ہے اور گریڈ کا بیک گراؤنڈ سیٹ کیا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ گریڈ کی باؤنڈری کیا ہے اسکرین پہ اس کے بعد ہم نے دو یہ ٹیگس دیے گریڈ ڈاٹ رو ڈیفینیشن اور گریڈ ڈاٹ کالم ڈیفینیشن یہ دونوں ٹیگ ہمارے گریڈ کے روز اور کالمس کے بارے میں انفارمیشن بتائیں گے گریڈ ڈاٹ رو ڈیفینیشن کے اندر ایک رو ڈیفینیشن کا ٹیگ ہوگا فار ایوری رو اور گریڈ ڈاٹ کالم ڈیفینیشن کے اندر ایک کالم ڈیفینیشن کا ٹیگ ہوگا فار ایوری کالم یہ تھوڑا سا وربوس لگتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم سمپلی نمبر آف روز اور کالمس دے دیں ہم کہہ رہے ہیں کہ جتنی روز ہیں اتنے ٹیگس لکھیں جتنے کالمس ہیں اتنے ٹیگس کالم ڈیفینیشن میں لکھیں لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب ہم نے کسی ایک رو کو یا کسی ایک کالم کو کوئی پراپرٹی دینی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ایک سینٹرل جگہ ہے جہاں پہ ہم اس رو یا اس کالم کو کوئی پراپرٹی دے سکتے ہیں اس کے بعد جب ہم نے اس میں کانٹینٹ ایڈ کرنا ہے جو سارے ہمارے ریمیننگ یوزر انٹرفیس ایلیمنٹس ہیں تو اس میں ہم رو اور کالم گریڈ ڈاٹ رو اور گریڈ ڈاٹ کالم یہ دو اٹیچ پراپرٹیز یوز کر کے ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں کہ ہم نے کس کس رو اور کالم میں جانا ہے اس سے جو یوزر انٹرفیس اپیئر ہوگا وہ ہم نے رائٹ right سائڈ پہ شو کیا ہے جس میں یہ گریڈ فور بائی فور کا یعنی ٹو بائی فور کا گریڈ بنا ہے جس میں دو روز فور کالمس دو کالمس اور فور روز ہیں اور اس میں ہم نے ایک لسٹ باکس بنائی ہے اور ہم نے کچھ گروپ باکسز بنائے ہیں جس میں ہم نے ٹائٹلس دیے ہیں اور ایک ٹاپ پہ لیبل بنایا ہے تو گریڈ کی دو اٹیچ پراپرٹیز کی پراپرٹیز ہیں رو کالم جو زیرو بیسڈ انڈیکس کر کے یہ بتاتی ہیں کہ یہ پرٹیکولر ایلیمنٹ کس رو اور کس کالم میں جائے یعنی اگر میں رو زیرو کالم زیرو کہوں گا تو یہ ٹاپ لیفٹ والے ایریا میں جائے گا اگر میں رو ون کالم ون کہوں گا تو یہ سیکنڈ رو سیکنڈ کالم میں جائے گا تو یہ grid dot row grid dot column یہ کی پراپرٹیز ہیں گریڈ کو یوز کرتے ہوئے کہ کسی چائلڈ ایلیمنٹ کسی بٹن کسی گروپ باکس اس نے کہاں پلیس ہونا ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا اس کی رو ڈیفینیشن ہیں اس کی کالم ڈیفینیشن ہیں جس میں ابھی ہم آہستہ آہستہ چیزیں ایڈ کریں گے کہ ڈفرینٹ چیزیں کس طریقے سے ایڈ کر سکتے ہیں تو بیسک یوزیج گریڈ کا بہت سمپل ہوا گریڈ کے ٹیگ کے اندر ہم نے سارے ایلیمنٹس لکھ دیے اور ہر ایلیمنٹ کے ساتھ گریڈ ڈاٹ رو کالم کر کے اسپیسیفائی کر دیا کہ وہ کہاں اپیئر ہو اب اس اس انٹرفیس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ رائٹ right سائڈ پہ لسٹ باکس ہم نے ایک بنایا ہے اب آئیڈیلی پرابلی یہ لسٹ باکس ہماری تھوڑی لمبی ہونی چاہیے لیکن اگر اس کیس میں ہم لسٹ باکس کا سائز چینج کریں تو کورسپونڈنگلی اس پوری رو کی ہائٹ ہمیں چینج کرنی پڑے گی اور رو کی ہائٹ چینج کریں گے تو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے جو گروپ باکسز ہیں وہ سیم سائز کے نہیں رہیں گے تو ایک تو یہ ایشو نظر آ رہا ہے ٹاپ پہ ہم نے ایک ٹائٹل دیا ہے اس ٹائٹل کو ہم چاہتے ہیں کہ اسپیس تھوڑی کم ہو جائے یعنی وہ ابھی ابھی بائی ڈیفالٹ کیا ہو رہا ہے بائی ڈیفالٹ ساری روز کا سائز سیم ہے سارے کالمس کا سائز سیم ہے تو جو بھی آپ کی وائڈسٹ چیز ہے وہ سارے کالمس کا سائز ڈیٹرمن کر رہی ہے جو بھی آپ کا ہائیسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ساری روز کی ہائٹ ڈیٹرمن کر رہا ہے فار ایگزامپل یہاں پہ یہ وہی انٹرفیس ہے جو ابھی ہم نے امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ اس انٹرفیس میں ہم نے کہا ہے کہ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لسٹ باکس فل ہائٹ میں آ جائے اور نیکسٹ ہم نے کہا ہے کہ کیا یہ اسٹارٹ پیج کا جو ٹیگ ہم نے ٹائٹل دیا ہے کیا یہ فل ویٹس میں آ جائے اور اس کی ہائٹ ذرا کم ہو جائے لائک جتنی اسٹارٹ پیج کا ورڈ جگہ لے رہے بس اتنی جگہ لے لے تو اس چیز کو کہتے ہیں اسپیننگ اور ابھی ہم اس کو اسپیننگ کو ڈسکس کریں گے کہ اسے امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں لیکن اسپیننگ کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز بھی بتا دوں ایک آپ کو گریڈ کی پراپرٹی ہے شو گریڈ لائنس اور شو گریڈ لائنس کو اگر آپ ٹرو کر دیں تو جس طرح میں آپ کو شو کر رہا ہوں اس طرح آپ کو ڈاٹڈ گریڈ لائنس شو ہو جائیں گی گریڈ لائنس کا پرپز کیا ہے گریڈ لائنس کا پرپز صرف ڈیبگنگ ہے یعنی یہ دے آر ناٹ انٹینڈیڈ کہ آپ انہیں یوزر انٹرفیس میں ایکچولی شو کریں لیکن جب آپ اسپیننگ کرنے لگیں گے جو کہ ابھی ہم ڈسکس کرنے لگے کہ ایک لسٹ باکس ہے ہم اسے تین کالمس پہ اسپین کرنا چاہتے ہیں یا جو ٹائٹل ہے ہم اسے دو کالمس پہ اور لسٹ باکس کو تین روز پہ اسپین کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر یہ اکثر یوزفل ہوتا ہے کہ آپ گریڈ لائنس دیکھ لیں کہ آپ کا گریڈ کی شیپ کیا بن رہی ہے کیونکہ اب آپ کو element wise grid column cells پتا نہیں چل سکیں گے تو ایک جو آپ کا ایلیمنٹ جگہ لے رہا ہے یا جو ایک سیل ایک رو کالم میں جگہ بن رہی ہے اسے ایک گریڈ سیل کہتے ہیں تو گریڈ سیل کے اندر آپ کسی ایلیمنٹ کو پلیس کر رہے ہیں اور میں نے ابھی آپ کو بتایا بائی ڈیفالٹ گریڈ سیل کی ہائٹ ویٹ یہ دونوں پورے یعنی میں سیم ہے جبکہ ہم انہیں انڈیویجلی کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہم نے سیکھنی ہے کیونکہ اگر وہ نہیں کر سکیں گے تو ہم گریڈ کو میننگ فلی یوز نہیں کر سکیں گے اور دوسری چیز ہم نے اسپیننگ دیکھنی ہے تو اسپیننگ کے لیے ہم یوز کرتے ہیں رو پین اور کالم پین یعنی ایک پراپرٹی ہے رو پین نام سے اور ایک پراپرٹی ہے کالم پین نام سے اور یہ اٹیچ پراپرٹیز ہیں وچ مینس کہ جب ہم ایک ایلیمنٹ یا ایک ٹیگ لکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم رو اور کالم اسپیسیفائی کر رہے ہیں گریڈ ڈاٹ رو اور گریڈ ڈاٹ کالم تو ساتھ ہی ہم گریڈ ڈاٹ رو اسپین اور grid dot column span specify کر سکتے ہیں بائی ڈیفالٹ ان کی ویلیوز ون ون ہوتی ہیں وچ مینس کہ یہ ایلیمنٹ ایک سیل لے گا ہاریزونٹل ڈائریکشن میں بھی ایک سیل ورٹیکل ڈائمینشن میں بھی ایک سیل جو کہ ڈیفالٹ بیہیویئر ہے ہم ابھی تک دیکھتے آئے ہیں لیکن ہم اگر اسے چینج کر دیں تو ایک سیل ہارزونٹل ڈائمینشن میں بھی ملٹیپل سیلس لے سکتا ہے ورٹیکل ڈائمینشن میں بھی ملٹیپل سیل لے سکتا ہے اور یہاں پہ ہم چاہتے کیا ہیں کہ جو ہمارا اسٹارٹ پیج کا ٹائٹل ہے وہ ہارزونٹل ڈائریکشن میں دو کالمس یا دو سیلس میں آ جائے اور جو لسٹ باکس ہے وہ ورٹیکل ڈائمینشن میں تین روز یا تین ورٹیکل سیلس میں آ جائے اس کو کہتے ہیں اسپیننگ یہ دیکھتے ہیں کہ اسپیننگ ہم کیسے کر سکتے ہیں اس ایگزامپل میں ہم نے جو اسٹارٹ پیج کا لیبل دیا ہے اس میں گریٹ ڈاٹ کالم اسپین میں ہم نے ٹو لکھ دیا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لسٹ باکس ہے اس کے ہم نے گریٹ ڈاٹ روز پین میں تھری لکھ دیا ہے وچ مینس کہ اب اس طریقے سے ہم رو اسپین اور کالم اسپین اسپیسیفائی کر سکتے ہیں تو گریڈ میں جو ڈفرینٹ سیلس ہیں یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے کہ جس طرح ایچ ٹی ایم ایل میں ہم سیلس کو بارڈرس دے سکتے ہیں سیل کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں سیل کو پیڈنگ دے سکتے ہیں تو کیا وہ ساری چیزیں بھی ہم گریڈ کے ساتھ کر سکتے ہیں تو اس کا آنسر ہے sort of yes and no یعنی گریڈ ہمیں کوئی سمپل طریقہ نہیں دیتا کہ ہم سیلس پہ اسٹائلنگ کر سکیں آپ نے دیکھا ہوگا گریڈ میں ادھر ہمارے پاس رو ڈیفینیشن ہے جس میں پوری رو پہ چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں کالم ڈیفینیشن ہے جس میں پورے کالم پہ اپلائی کر سکتے ہیں یا ہم ایک انڈیویژل ایلیمنٹ جو ایک سیل یا depending on span multiple cells پہ آ رہا ہے اس پہ کچھ اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ تو تھی ہم نے اسپیننگ ڈسکس کی اب نیکسٹ کوشچن یہ آتا ہے کہ کیا ہم سیلس کو اسٹائل کر سکتے ہیں مثلاً انہیں بارڈرس پیڈنگ یا انہیں بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں جیسے ہم ایچ ٹی ایم ایل میں سیلس کے ساتھ کر سکتے ہیں مثلا ہم ایچ ٹی ایم ایل میں سیلس کو ایک, کسی ایک سیل کو بیک گراؤنڈ کلر دے سکتے ہیں تو اس کا answer sort of yes and no ہے کہ گریڈ ہمیں کوئی بلٹ ان میکینزم نہیں دیتا ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں اس کے لیے یہ مشکل ہے بیسیکلی گریڈ ہمیں رو ڈیفینیشن اور کالم ڈیفینیشن دے رہے اور اس کے بعد ایک سیل کے اگینسٹ ایک ایلیمنٹ ہے اور اس ایلیمنٹ کے اندر باقی اس کی ڈیٹیلس ہے کہ وہاں پہ کیا آنا چاہیے تو آل دو کہ گریڈ کے لیے شاید یہ پاسبل تھا کہ وہ بہت ساری اٹیچ پراپرٹیز دیتا لیکن گریڈ نے ہمیں کوئی ایسی فیسلٹی نہیں دی اس کے اگینسٹ ہم کر یہ سکتے ہیں کہ کچھ انڈائریکٹ ویز سے یہ چیزیں اچیو کر سکتے ہیں گریڈ کا جو ڈیفالٹ بیہیویئر ہوتا ہے اگر ہم ایک ہی سیل میں ملٹیپل ایلیمنٹس ڈال دیں وہ یہ ہوتا ہے کہ ان سارے ایلیمنٹس کو one on top of the other ڈال دیتا ہے اور یہ آپ کمپیئر کریں کہ ڈاک پینل میں اگر ایک ہی سیل یا ایک ہی سائٹ پہ ملٹیپل چیزیں ڈاک کر رہے تھے تو وہ اسٹیک ہو رہی تھیں جبکہ گریڈ میں وہ ایک دوسرے کے اوپر on top of each other stack ہو جاتی ہیں یعنی سارے ایلیمنٹس ایک ہی جگہ پہ آ جاتے ہیں تو اگر کسی ایلیمنٹ میں کوئی ان پینٹیڈ ایریا وچ مینس کہ اگر وہ کسی جگہ سے وائٹ ہے تو آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے وہاں سے آپ کو دوسرا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہوگا اس چیز کو یوز کر کے ہم بیک گراؤنڈ کلر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں یعنی ہم کر یہ سکتے ہیں کہ ایک کلرڈ فیلڈ ریکٹینگل بنا دیں اور وہ ریکٹینگل ہم ایڈ کریں جو اسٹریچ ہو جائے دونوں ڈائمینشنس میں اس کا اس ریکٹینگل سے کیا ہوگا اس پورے سیل میں ایک کلر آ جائے گا اور اس کے بعد ہم اگر کوئی بھی ایلیمنٹ ڈالیں گے جو ایلیمنٹ لیٹ سے بٹن ہے یا ٹیکسٹ ہے جو on top of that coloured area آ جائے گا تو ہمیں یہ لگے گا اس سیل کا بیک گراؤنڈ سیٹ ہو گیا اور اس میں ساتھ کچھ اور کانٹینٹ بھی آ گیا یوز ہم نے یہاں کیا فیچر کیا کہ گریڈ میں ایلیمنٹس ایک دوسرے کے اوپر اسٹیک ہو جاتے ہیں پیڈنگ کے لیے ہم جو چائلڈ ایلیمنٹ ایڈ کر رہے ہیں اگر اسے اپروپریٹ مارجن دے دیں اور آٹو سائزنگ کریں جو آٹو سائزنگ کی ابھی ہم بات کریں گے تو وہ جو ایلیمنٹ ہے اور پلس اس مارجن کے اتنی اسپیس آکوپائی ہوگی ہم یعنی یہ وہی افیکٹ ہے جو ہم پیڈنگ سے اچیو یعنی سیل کے اندر پیڈنگ دینے سے جو اچیو کر سکتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل میں اگر ہم ویب پیج بنا رہے ہیں تو ٹیبل کے اندر سیل میں پیڈنگ دیتے ہیں تاکہ ایلیمنٹ اتنا انسیٹ ہو تو اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے ہم اس سیل کا مارجن دے سکتے ہیں اگر ہم کسی سیل پہ بارڈر چاہ رہے ہیں اگین اس کا کوئی ڈائریکٹ طریقہ نہیں ہے بٹ ہم ایک ریکٹینگل بنا سکتے ہیں جس کے بارڈر کو ہم اسپیسیفائی کر دیں اسٹروک کوئی کلر کی اور یا ہم ایک دوسرا طریقہ یہ ایک بارڈر ایلیمنٹ ہے یوزر انٹرفیس ایلیمنٹ وہ یوز کر لیں اسے اسٹریچ کر دیں اور اس کے بعد اس کے اوپر جو بھی دوسرا ایلیمنٹ ڈالنا ہے وہ ڈال دیں ان دونوں کیسز میں ہمیں جو ایک کی چیز دیکھنی ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ یہ ہمارے ایلیمنٹس یعنی یہ جو بھی ایلیمنٹس ہم ایڈ کر رہے ہیں فار بیک گراؤنڈ اور بارڈر یہ پہلے ایڈ ہوں اور ریئل ایلیمنٹ بعد میں ایڈ ہو تاکہ ان کا زی انڈیکس اپروپریٹلی سیٹ ہو زی انڈیکس کی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی Z index overlapping decide کرتا ہے کہ کون سا ایلیمنٹ کس ایلیمنٹ کے اوپر آئے تو اگر آپ نے بیک گراؤنڈ کے لیے ایک ریکٹینگل بنایا ہے اور اس سے پہلے اپنا ریئل ریئل ایلیمنٹ کو بٹن پہلے لکھ دیا ہے تو وہ ریکٹینگل اوپر آ جائے گا آپ کو بٹن نظر ہی نہیں آئے گا اگر آپ یہ نہیں کرتے صحیح آرڈر تو آپ زی انڈیکس کی پراپرٹی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہوئی ہے وہ اس پراپرٹی سے ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ ریکٹینگل پیچھے ہو اسے زی انڈیکس زیرو دے دیں جو کہ ڈیفالٹ ہے ایکچولی اور بٹن کو زی انڈیکس ون دے دیں اب آپ چاہے بٹن پہلے بھی اسپیسیفائی کر دیں وہ اپیئر آن ٹاپ ہی ہوگا تو یہ تھی کچھ اسٹائلنگ کی چیزیں جو ہم گریٹ سیلس کے ساتھ کر سکتے ہیں اب ہم آتے ہیں واپس سائزنگ پہ کہ جو سائز ہے سائز روز اور کالمس کا وہ کیسے ہو رہا ہے ابھی تو ہم نے بات کی کہ سب کا سائز سیم ہے یعنی ویٹ سارے کالمس کی سیم ہے ساری روز کی ہائٹ سیم ہے اگر ہم یہ نہیں چاہتے تو ہمارے پاس سائز میں کیا آپشنس ہیں ہمارے پاس سائز میں جو ویٹ اور ہائٹ ہیں اس میں ہم گریڈ ڈاٹ ویٹ اور گریڈ ڈاٹ ہائٹ کر کے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اور unlike all other length properties جہاں پہ ہم انہیں ڈبلس ہوتے ہیں یعنی ایک ڈبل نمبر ہوتا ہے ڈبل انٹیجر ہوتا ہے فلوٹنگ پوائنٹ جس میں اسپیسیفائی کرتے ہیں لینتھ اس کے بجائے یہاں پہ ہمارے پاس ایک اسپیشل ٹائپ ہے اسپیسیفائی کرنے کے لیے اس گریڈ کی ڈفرینٹ ویٹس اور ہائٹ تو وہ اس ٹائپ میں بیسیکلی اس ٹائپ کیوں ہے اور وہ کیا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں وہ اس میں تین پاسبل ویلیوز ہو سکتی ہیں یعنی تین پاسبل طریقوں سے ہم اس کی سائزنگ کر سکتے ہیں ایک تو ہے سائزنگ سائزنگ اور کا مطلب ہے ان ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس ہم ڈیوائس ڈیپینڈنٹ پکسلس جو ریئل اسکرین پکسلس ہیں وہ کبھی نہیں یوز کرتے تو ادھر ڈیوائس انڈیپینڈنٹ پکسلس یعنی ایگزیکٹ سائز کہ اتنے انچ یعنی اتنے پکسل ایکچولی ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں ہم انچز میں تو یہ لینتھ کا یونٹ ہے ایپسولوٹ سائزنگ کر سکتے ہیں آٹو سائزنگ کر سکتے ہیں اور آٹو سائزنگ کا مطلب ہے سائز ٹو کانٹینٹ یعنی جتنا کانٹینٹ جگہ ڈیزائر کر رہے ایگزیکٹلی exactly اتنی اسپیس دے دیں پھر ہے پروپورشنل سائزنگ اور پروپورشنل سائزنگ کافی انٹرسٹنگ ہے مثلا بائی ڈیفالٹ سارے کالمس کی پروپورشنلی ایکول سائز لیتے ہیں ساری رو پروپورشنلی اکول ہائٹ لیتی ہیں تو پروپورشنل سائزنگ ہم کیسے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ یہ شاید موسٹ پاورفل چیز ہے اور اسپیشلی یوزفل ہوتی ہے جب ہم گریڈ کو ریسائز کرتے ہیں تو گریڈ کو ریسائز کریں گے تو جو پروپورشنل سائزنگ والے کالمس اپنی پروپورشنس مینٹین کریں گے ایپسولوٹ والے وہیں کے وہیں فکس رہیں گے اور آٹو سائزنگ والے اگر ان کا کانٹینٹ ریسائز ہونا چاہ رہا ہے تو ہو رہا ہے ادروائز وہ بھی اتنے ہی رہیں گے پروپورشنل سائزنگ کے لیے ہم اسٹار یوز کرتے ہیں اسٹیرک اسٹار کا مطلب ہے ون ون ایکس ایکس کہہ سکتے ہیں یا جس طرح ہم ان ملٹیپل آف سم تھنگ کوئی چیز کہنا چاہتے ہیں اس طرح سے ہم ایکس کی جگہ اسٹار یوز کر رہے ہیں تو ہم پروپورشن بتا رہے ہیں اور لیٹ سے ہمارے پاس دو کالمس ہیں ہم دونوں کو اسٹار کہہ دیتے ہیں تو ہم پروپورشن کہہ رہے ہیں ون ون کہ دونوں کو برابر جگہ ملے اگر ہم ایک کالم کو کہہ دیں ٹو اسٹار اور ایک کو اسٹار کہہ دیں اور خالی اسٹار کا مطلب ایکچولی ون اسٹار ہے تو اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں یہ ٹو کالن ون یعنی ریشو ہے ٹو کی اور ون کی وچ مینس کہ اگر یہ صرف دو کالمس ہیں اسکرین پہ تو پہلا column two third of the space لے لے گا اور دوسرا column one third of the space لے لے گا اگر ٹوٹل جگہ میرے پاس تھری انچیز ہے یا three hundred device independent pixels ہیں تو two hundred device independent pixels پہلے کالم کے پاس اور ون ہنڈریڈ دوسرے کالم کے پاس اور یہ مینٹین ہوگا اگر میں اس پورے گریڈ کو چھوٹا کر دوں اور یہ پہلا کالم 100 کا رہ جائے تو دوسرا 50 کا ہوگا تو یہ ہے پروپورشنل سائزنگ اور ایچ ٹی ایم ایل کی طرح یہاں پہ ہم پرسنٹیج سائزنگ نہیں یوز کر سکتے جیسے ایچ ٹی ایم ایل میں ہم کہتے ہیں کہ ایک کالم 25% ہو ایک کالم 50% ہو اور ایک کالم 25% ہو پرسنٹیج سائزنگ میں پرابلم ہے پرسنٹیج سائزز میں یوزر مینولی مینٹین کر رہا ہوتا ہے کہ ان کی سم ہنڈریڈ ہو اور ایکچولی ماڈرن براؤزر اکثر الاؤ کرتے ہیں کہ سم ہنڈریڈ نہ ہو اور دین افیکٹولی وہ پروپورشنل سائزنگ ہوتی ہے یعنی اگر آپ twenty five fifty twenty five کہہ رہے ہیں it's like twenty five star fifty star twenty five star اور اگر آپ اسے الاؤ کر دیں کہ اس کا سم آپ کو مینٹین کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ جسٹ لکھ سکتے ہیں ون ٹو ون کہ پروپورشنلی جو مڈل کالم ہے وہ ڈبل سائز کا ہو باقی دونوں کالم سے تو پرسنٹیج سائزنگ والے سارے کام ہم سائزنگ میں پروپورشنل سائزنگ میں کر سکتے ہیں کیسے اس کو اسپیسیفائی کرتے ہیں سائز کو اس کی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں اس ایگزامپل میں جو فرسٹ کالم ہے اس کی ویٹ فکس ہوئی ہوئی ہے ہنڈریڈ پہ وچ مینس کہ یہ سائزنگ یوز کر رہا ہے اور hundred device independent pixels occupy کر رہا ہے اور سیکنڈ کالم فرسٹ کیس میں ہم نے اس کی ویٹ سیٹ کیے اسٹار پہ وچ مینس اس نے ساری ریمیننگ اسپیس لے لی اگر ہم تین ڈفرینٹ کالمس بنائے اور ان تینوں کو اسٹار اسپیس دے دیں تو ان تینوں نے ایکول اسپیس لے لی پھر ہم نے ایک ایگزامپل لیا جس میں ہم نے اسٹار ٹو اسٹار اور اسٹار لیا تو مڈل کالم باقی دونوں سے ڈبل سائز کا ہے اور اگر ہم ٹو اسٹار فور اسٹار اور ٹو اسٹار دیں تو بھی یہی ریزلٹ اچیو ہوگا کیونکہ پروپورشنلی ٹو فور ٹو اور ون ٹو ون ایک ہی بات ہے تو آپ نے دیکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک کالم ہے اور آپ اسے اسٹار دیتے ہیں تو وہ ساری ریمیننگ اسپیس لے لے گا ریمیننگ اسپیس کا مطلب ہے space space after after left the sizing of auto sized column and absolute columns تو ایپسلوٹ کالمس نے اپنی اسپیس اسپیسیفائی کر دی کتنی لینی ہے آٹو سائزڈ کالمس اپنے کانٹینٹ کے حساب سے سائز ہوئے اور جو باقی ریمیننگ اسپیس ہے وہ جتنی بھی بچی ہے وہ پروپورشنل کالمس کے بیچ میں ڈیوائڈ ہوگی کیسے ڈیوائڈ ہوگی based on their star specification یعنی اسٹار کے ساتھ انہوں نے کیا ریشو دی ہے ڈیفالٹ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہر کالم اور سیل کی ویتھ اور ہائٹ اسٹار ہے دیٹس وائی کہ ہم نے بائی ڈیفالٹ بہیویئر میں دیکھا تھا کہ ساری روز سیم ہائٹ کی تھیں اور سارے کالمس سیم ویٹ کے تھے کیونکہ سب کی ہائٹ اسٹار تھی اگر ہم انہیں آٹو سائز کرنا چاہیں تو ہم آٹو کا ورڈ یوز کرتے ہیں اگر ہم کوئی ایکسپلسٹ نمبر دے دیں وداؤٹ اسٹار یا without some length parameter P X اور انچ کے لیے آئی این اگر ہم وہ اسپیسیفائی کر دیں تو ایپسولوٹ سائزنگ اسٹار کے ساتھ دیں تو پروپورشنل سائزنگ آٹو کا ورڈ یوز کریں تو that means auto sized content اور یہ سارا جو یہ اسپیشل یہ تین ڈفرینٹ ٹائپس ہیں سائزنگ کی اور اس میں ایک اسٹار سائزنگ کے آپشن ہے دیٹس رائے کہ ہم ایک ریگولر لینتھ کنورٹر نہیں یوز کرتے جو کہ ایک نارمل فلوٹنگ پوائنٹ ڈبل ہوتا ہے جس میں آپ کو یاد ہوگا آٹو سائزنگ کے لیے double dot N A not a number والا جو اسپیشل ورڈ ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں اس کے بجائے ہم یہاں پہ ایک اسپیشل ٹائپ گریڈ لینتھ کی یوز کر رہے ہیں جس میں یہ پروپورشنل سائزنگ کی آپشن بھی ہے کوڈ میں جب زیمل لکھ رہے ہیں تو اس میں آپ پراپرٹی دیتے ہوئے یہ آٹو اور اسٹار سینٹیکس اور ریگولر لینتھ سینٹیکس دے سکتے ہیں کیوں کیونکہ آپ کے پاس ایک گریڈ لینتھ کنورٹر ایگزسٹ کرتا ہے گریڈ لینتھ کنورٹر کی وجہ سے آپ کو ان تینوں طریقوں سے سائز کو اسپیسیفائی کر سکتے ہیں اگر آپ پروسیجر کوڈ لکھ رہے ہیں اور وہاں پہ آپ گریڈ لینتھ بنانا چاہ رہے ہیں اور اسے یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کر سکتے ہیں وہ آپ سمپل ایک گریڈ لینتھ خود سے کریٹ کر سکتے ہیں کیسے کریں گے آپ grid length length is equal to new grid length اور اندر جو بھی ویلیو آپ آپ دینا چاہتے ہیں دے دیں تو یہ کی کی ایک سائزنگ لینتھ بن جائے گی اگر آپ آٹو سائزنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نیو گریڈ لینتھ اور اس میں آپ جو سیکنڈ آرگومنٹ ہے وہ grid unit type dot auto دے دیں یہ جو گریڈ یونٹ ٹائپ کی انومریشن ہے یہ بتاتی ہے کہ آٹو سائزنگ ہے یا پروپورشنل سائزنگ سائزنگ سائزنگ ہے ہے ہے یا تو آپ grid unit type dot pixel explicitly بھی دے سکتے ہیں اور یہ سیکنڈ آرگومنٹ کی ڈیفالٹ ویلیو ہے تو اگر میں hundred comma grid unit type dot pixel دوں یا خالی ہنڈریڈ دوں دونوں کیسز میں یہ absolute hundred device independent pixels ہیں اباؤٹ این انچ اور آٹو کے لیے میں جو فرسٹ آرگومنٹ ہے وہ اگنور ہوتا ہے کیونکہ ایونچولی تو سائز ٹو کانٹینٹ ہے اس میں یہ فرسٹ آرگومنٹ کی جو ڈبل ویلیو ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں تو اس کا ایک ایزیئر طریقہ بھی ہے کہ میں خالی گریڈ لینتھ ڈاٹ آٹو کر لوں یہ مجھے ایک نیو انسٹانس دے دے گا گریڈ لینتھ کا جو ایک آٹو سائز پراپرٹی کی ویلیو ہو سکتی ہے اور تھرڈ کیس میں میں اسٹار سائزنگ کرنے کے لیے grid length length is equal to new grid length two let say میں ٹو ایکس کرنا چاہ رہا ہوں یعنی ٹو اسٹار کرنا چاہ رہا ہوں تو میں اس آرگومنٹ میں ٹو پاس کروں گا اور سیکنڈ آرگومنٹ میں grid unit type dot star pass کروں گا ایون پروپورشنل سائزنگ کے ساتھ میں فریکشنل نمبرز دے سکتا ہوں مثلا میں اگر 5.5 پوائنٹ سٹار دوں تو that means 5.5 point five times the width of any column جس کی ویٹ سنگل سٹار ہے یا ٹوائس دا ویٹ آف سمن جس کی ویٹ 2.75 پوائنٹ سٹار ہے تو یہ اس لیے یہ آرگومنٹ ڈبل ہے اور اس میں ہم پروپورشنلی کوئی بھی ویلیو دے سکتے ہیں یہ تو ہم نے گریڈ ڈسکس کیا روز کالمس کی سائزنگ ڈسکس کی ان کی ہم سائزنگ کے تین ڈفرینٹ طریقے پروپورشنل اور size size to to content content اگر ہم کر رہے ہیں پوری رو یا پورے کالم کا ایک ہی سائز یعنی کالم کی ویٹ ایک ہی ہوگی رو کی ہائٹ ایک ہی ہوگی تو اگر میں کسی رو کی ہائٹ سیٹ کر رہا ہوں تو وہ اپنے ہائیسٹ اور اسے سائز ٹو اس کو یعنی آٹو سائزنگ کر رہا ہوں تو وہ ہائیسٹ ایلیمنٹ کا سائز لے گی تو یہ جو ساری سیٹنگ ہے اس سے میں اس کا سائز سیٹ کر سکتا ہوں اسپیننگ سے میں ایلیمنٹس کو زیادہ اسپیس لے سکتا ہوں اور کچھ اسٹائلنگ کی چیزیں ڈسکس کی جن سے ہم انہیں اسٹائل کر سکتے ہیں یہ سارا ہم نے گریڈ بنا لیا اب ایک ہم سیکنڈ کلاس کی بات کریں گے جو اس گریڈ میں ہمیں کچھ مزید ایڈ آن فیچر دیتا ہے وہ کلاس ہے گریڈ سپلٹر کی گریڈ سپلٹر ایک ایسی چیز ہے جس کو پکڑ کے یعنی جس کو پکڑ کے سے مراد ہے ماؤس سے میں اسے ہولڈ کر کے موو کر کے گریڈ کی ڈائنمیکلی ریسائز کر سکتا ہوں مثلاً میں دو روز کے درمیان ڈسٹینس چینج کر سکتا ہوں ایک تو ریسائزنگ کا گریڈ کی طریقہ یہ کہ میں پوری ونڈو چینج کروں اور سمبھاؤ وہ جو گریڈ ہے وہ اسٹریچ سیٹ ہوا ہوا ونڈو میں وہ گریڈ پینل یعنی گریڈ ریسائز ہوگا ونڈو کے ریسائز ہونے سے اور جتنے پروپورشنل کالمس اور روز ہیں وہ ریسائز ہوں گے اکارڈنگلی ایک تو یہ طریقہ ہے دوسرا طریقہ یہ کہ میرا گریڈ کا اوور آل سائز وہی رہے لیکن اس کے اندر میں کسی ایک پوائنٹ پہ ماؤس سے ہولڈ کر کے اس کی جو رو جو اس کے کالمس کی ڈویژن یا اس کی روز کی ڈویژن وہ چینج کر سکوں تو گریڈ سپلیٹر ہمیں یہ فیسلٹی دیتا ہے جس سے ہم یہ چینج کر سکتے ہیں گریڈ سپلیٹر ہوتا کسی ایک سیل میں ہے لیکن اگر ہم اسے کسی ڈائمینشن میں اسٹریچ نہ کریں تو ان دا اینڈ ایک پوائنٹ رہ جاتا ہے یعنی آئیڈیلی ہم یہ تو نہیں چاہیں گے کہ وہ ایک پوائنٹ ہو تو ہم یہ کریں گے کہ اسے اسٹریچ کریں گے تو ونس وہ اسٹریچ ہو جائے گا تو اب ہمیں اسپلیٹر کسی سیل میں نظر آ رہا ہے اور شاید موسٹ پریکٹیکل یوز اس کا یہ ہے کہ ہم روز پین سے اس پلیٹر کو پوری وٹ میں لے جائیں تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس سے روز کی ہائٹ چینج ہو تو ہم اسے ہاریزونٹل ڈائریکشن میں اسٹریچ کریں اور اسے ساری روز میں اسپین کر دیں تو ہمارے پاس ایک ڈیوائڈر آ جائے گا جس کو ماؤس سے پکڑ کے ہم اس رو کو رو ڈیویژن کو اوپر نیچے کر سکیں گے تو یہ بڑا پاورفل فیچر ہے جس سے یوزر اپنے انٹرفیس کو ریسائز کر سکتا ہے فار ایگزامپل اگر آپ ویژل اسٹوڈیو یوز کر رہے ہیں آپ نے کسی ڈیبگنگ کرنی ہے آپ چاہتے ہیں نیچے سے واچ ونڈو کو بڑا کر لیں تو آپ کا کوڈ ساتھ ساتھ شرنک ہو جاتا ہے کوڈ کم جگہ لے لیتا ہے یا آپ سولوشن ایکسپلورر کو زیادہ جگہ دینا چاہتے ہیں تو اس ورٹیکل ڈیوائڈر کو موو کرتے ہیں اور آپ کا سولوشن ایکسپلور بڑا اور کوڈ ساتھ آٹومیٹیکلی چھوٹا ہو جاتا ہے تو یہ چیزیں کیسے آپ کر سکتے ہیں یہ آپ using grid grid splitter splitter کر سکتے ہیں کا اس کی الائنمنٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اسٹریچ سیٹ ہوا ہے یا کس طرح سے سیٹ ہوا ہے تو اس کے جو ڈفرینٹ الائنمنٹ کی الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ سے جو اس کا بہیویئر ہوگا وہ کیا ہوگا وہ دیکھتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسری چیز پلیٹر میں ہے کہ وہ کن دو کالمس یا کن دو روز کو ریسائز کر رہا ہے یعنی جس وقت آپ ایک ایکٹر کو موو کریں گے وہ ادھر دو روز میں جو اسپیس ڈویژن ہے اسے چینج کرے گا یا دو کالمس میں اسپیس ڈویژن کو چینج کرے گا اور اس میں اگر ایک ان دونوں میں سے فکس سائز کی ہے پروپورشنل نہیں ہے تو اس کا بہیویئر ڈفرینٹ ہوگا وہ بھی ڈسکس کریں گے تو ایک ٹیبل دیکھتے ہیں جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہارزونٹل لائنمنٹ اور ورٹیکل لائنمنٹ کا گریڈ سپلیٹر پہ کیا فرق پڑتا ہے اس ایگزامپل میں ٹاپ پہ ہم نے ہارزونٹل لائنمنٹ شو کی ہے جو کیا ہو سکتی ہے لیفٹ رائٹ سینٹر یا اسٹریچ اور ورٹیکل لائنمنٹ کیا ہو سکتی ہے ٹاپ باٹم سینٹر یا اسٹریچ اس کے بعد ہر سیل کے اندر ہم نے یہ کلر میں سپلیٹر شو کیا کہ اس کے اندر اگر اسپلیٹر اس الائنمنٹ کے ساتھ شو کریں گے تو وہ کیسے اپیئر ہوگا تو ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی ڈائریکشن اسٹریچ نہیں دی یعنی کسی ایک ڈائمینشن میں بھی الائنمنٹ کو اسٹریچ کی ویلو نہیں دی تو اس کیس میں آپ کا جو اسپلٹر ہے وہ بیسیکلی ایک پوائنٹ ایک ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا اسپلٹر اپیئر ہوگا بہیویئر کیا ہوگا کچھ کیسز میں current cell and the cell to the left ہوگا کچھ میں سیل ٹو دا رائٹ ہوگا یعنی اگر آپ کی ہارزونٹل لائنمنٹ رائٹ ہے تو current cell and the cell on the right ہوگا یا آپ کی الائنمنٹ سینٹر ہے تو بھی یہی بیہیویئر ہوگا لیکن اگر آپ کی الائنمنٹ لیفٹ ہے تو پھر جس سیل میں آپ نے سپریٹر ڈالا ہے وہ اور اس کے لیفٹ والا سیل ان دونوں کے درمیان اسپیس ڈیوائڈ ہوگی اگر آپ اسے سوچیں انٹر فیس پہ انٹر فیس پہ آپ دو روز یا دو کالم سوچیں دو کالمس کے درمیان اگر میں رائٹ right والے کالم کے لیفٹ سائڈ پہ لائن کر کے اسپلیٹر ڈال دوں یا لیفٹ والے کالم پہ رائٹ سائڈ پہ لائن کر کے اسپلیٹر ڈال دوں دونوں کیسز میں یوزر کو اپیئر ہوگا ان دو کالمس کے بیچ میں اسپلیٹر آیا ہوا ہے تو دونوں کیسز میں وہ ان دو سیلس کو چینج کرے گا جبکہ اگر آپ اسے رائٹ پہ لائن کرتے ہیں تو یعنی کسی بھی کالم کے رائٹ پہ لائن کرتے ہیں تو وہ اپنا سائز چینج کرے گا اور اپنے رائٹ سائڈ والے سیل کا سائز چینج کرے گا سیم بہیویئر ہم دیکھتے ہیں ورٹیکل الائنمنٹ میں کہ ورٹیکل الائنمنٹ میں اگر آپ نے ٹاپ پہ لائن کیا ہے تو current cell and cell above ہوگا لیکن اگر آپ نے باٹم یا سینٹر میں لائن کیا ہے تو current cell and cell below اس سے الائن ہوگا یعنی اس سے ان دونوں کے درمیان سائز چینج ہوگا اگر آپ اسٹریچ کرتے ہیں جو کہ ریزنیبل یوز ہوگا کہ آپ کسی ایک ڈائمینشن میں آپ کے الائنمنٹ ضرور اسٹریچ ویلیو ہو اس کیس میں آپ کا لینتھ میں اپیئر ہوگا جو بھی آپ کا اسپلٹر ہے اس پورے یعنی جو آپ یوزلی انٹرفیس میں دیکھتے ہیں کہ دو ونڈوز کے درمیان اگر ریسائزنگ پاسبل ہے تو تھرو آؤٹ دا لینتھ آپ کہیں سے بھی اسے ہولڈ کر کے ماؤس سے ریسائز کر سکتے ہیں تو اسٹریچ ہمیں یہ بہیویئر دے گا کہ ایک ڈائمینشن میں اسٹریچ ہو گیا اب جب آپ اسے ریسائز کریں گے پکڑ کے تو وہ current cell and cell above اگر ٹاپ پہ لائنڈ ہے باٹم پہ لائنڈ ہے یا سینٹر میں لائنڈ ہے تو current cell and cell below اور اگر آپ دوسری ڈائمینشن میں اسٹریچ کر رہے ہیں تو آپ اگر لیفٹ سائڈ پہ لائن ہے تو current cell and the cell to the left تو اس میں جو کامن ہے سینیریو کہ ایک ڈائمینشن اسٹریچ ہوگی اور دوسری ڈائمینشن لیفٹ یا رائٹ یا ٹاپ یا باٹم تو اگر جو اسپلیٹر ہے وہ دو پروپورشنلی سائزڈ کالمس کے بیچ میں ہے تو بیسیکلی جو آپ کا اسپلیٹر ہے اس کا ایکشن جو اس کا بیہیویئر ہے وہ یہ ہوگا کہ ان دونوں کے پروپورشنل سائزنگ کوفیشینٹس کو چینج کر دے گا یعنی اگر وہ دونوں کی ریشیو ون ون تھی تو وہ ریشیو چینج ہوتی جائے گی maybe one point one point nine ہو جو بھی اکارڈنگلی جیسے آپ موو کر رہے ہیں وہ ان کی پروپورشن نئی بناتا جائے گا اور اسے یاد رکھے گا تو یہ سب سے نیٹ یوز ہے کہ آپ کے پورے گریڈ کا سائز وہی رہا لیکن دو کالمس کے درمیان جہاں پہ آپ نے گریڈ سپلیٹر لگایا ہے اس گریڈ سپلیٹر کی وجہ سے اس کے دونوں کالمس کے سائزنگ چینج ہو رہی ہے اس کے علاوہ آپ اسے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ جو گریڈ سپلیٹر ہے اسے ٹوٹلی اس کے اپنے کالم میں ڈال دیں یعنی یا اپنے کالم میں یا رو میں اور اس کالم کو آٹو سائز کر دیں لیٹ سے آپ ورٹیکل ڈویژن ہے تو کالم میں ڈال کے اسپین کر کے اسے آٹو سائز کر دیں یا رو میں ڈال کے اسپین کر کے آٹو سائز کر دیں اس کیس میں آپ کہ آپ کو ایکسپلسٹلی بتانا پڑے گا کہ آپ بجائے اس کے کہ کرنٹ اینڈ نیکسٹ یا current and previous previous and next دو سیلس کو ریسائز کرنا چاہ رہے ہیں یعنی ابھی تک ہم نے ایگزامپلس دیکھی ہیں جہاں پہ دو سیلس میں سے کسی ایک سیل کے اندر گریڈ سپلیٹر ایڈیڈ ہوتا ہے اور وہ سیل اور اس سے نیکسٹ یا پریویس سیل کی سائزنگ چینج ہوتی ہے اور ابھی تک ہم نے بات کی ہے کہ دونوں کا سائز پروپورشنل ہے تو کیسے چینج ہو رہا ہے ہم نے یہ نہیں بات کی کہ ایک اگر ان میں سے ایپسلوٹ ہے یا ایک اس میں سائز ٹو کانٹینٹ ہے تو کیا ہوگا لیکن اگر دونوں پروپورشنل ہیں اور سائز چینج ہو رہا ہے تو دونوں کنزیکٹو ہوں گے لیکن اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم گریٹ سپلیٹر کو اس کے اپنے کالم یا اپنی رو میں ڈال دیں اور اس رو میں اور کوئی کانٹینٹ نہ ہو یا اس کالم میں اور کوئی کانٹینٹ نہ ہو تو اس کیس میں ہمیں اس کا یہ بہیویئر خود سے اسپیسیفائی کرنا پڑے گا ایکسپلسٹلی اسپیسیفائی کرنا پڑے گا اور اس کے لیے ہمارے پاس دو پراپرٹیز ہیں ایک ہمارے پاس ریسائز سائز بہیویئر کی پراپرٹی ہے جس کی ڈیفالٹ ویلیو ہے بیسڈ آن الائنمنٹ اور بیسڈ آن الائنمنٹ کا کیا مطلب ہے ہم نے بھی ایک ٹیبل دیکھا تھا کہ ہارزنٹل الائنمنٹ اور ورٹیکل الائنمنٹ یہ ڈیٹرمن کرتی ہیں کہ کون سے دو سیلس یا کون سی دو روز کون سے دو کالمس کے بیچ میں سائزنگ ہو رہی ہے تو بیسڈ آن الائنمنٹ کے بجائے ہم اس کی ویلیوز کر سکتے ہیں previous and current current and next یہ دو ہم نے دیکھا تھا ڈفرینٹ سینیریوز میں یوز ہو رہی تھیں اس ٹیبل میں اور پریویس اینڈ نیکسٹ بھی کر سکتے ہیں اور پریویس اینڈ نیکسٹ کا مطلب ہے کہ وہ جس میں اسپلٹر ہے اس کو تو ریسائز نہ کرے بٹ اس کے پریویس اور نیکسٹ کو کر دے اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ریسائز ڈائریکشن کی پراپرٹی ہے جس سے اگین انسٹیڈ آف کہ ہم اسپیسیفائی کریں بیسڈ آن الائنمنٹ ہم ریسائز ڈائریکشن کہ جس کی ڈیفالٹ ویلیو آٹو ہے اس کو روز اور کالمس پہ کر سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ روز نے ریسائز ہونا ہے یا بائی ڈیفالٹ کالمس نے ریسائز ہونا ہے تو ہم جو اس کی اسٹریچ پراپرٹی ہے جو الائنمنٹ ہے وہ دونوں ڈائریکشن میں اسٹریچ کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد اسے ریسائز ڈائریکشن سے کنٹرول کر سکتے ہیں کہ سائز میں ریسائز ہو اسے ریسائز بہیویئر سے اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہ وہ کن دو سیلس کو ریسائز کرے تو اس طرح سے کریں یا ہارزونٹل ورٹیکل الائنمنٹ کی بیس پہ کریں اس میں کوئی یعنی ڈیفینیٹلی بیٹر طریقہ نہیں دوسرے سے دونوں طریقے یوز کر سکتے ہیں کسی سنیریو میں کوئی طریقہ ایزیئر ٹو رائٹ ہوتا ہے ایزیئر ٹو ایکسپریس ہوتا ہے وہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں دوسری بات جو ہم ابھی ڈسکس کر رہے تھے کہ دو پروپورشنل ایلیمنٹس کے درمیان تو ان کے کوفیشنٹس چینج ہو جاتے ہیں ان کے اسٹار کوفیشنٹس لیکن اگر ایک ایلیمنٹ کا سائز فکس ہو بیکاز ایپسولوٹ سائزنگ اور سائز ٹو کانٹینٹ ہے تو اس کیس میں ایٹ لیسٹ ایک ایلیمنٹ جس کے اندر اسپلیٹر اسپلیٹر ہے وہ تو ریسائز ہو گئی یعنی اگر ہم کسی ایلیمنٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ ایلیمنٹ تو ریسائز ہو گئی لیکن اگر دوسرا ایلیمنٹ جس کو ہم ریسائز کرنا چاہ رہے ہیں دوسرا سیل رو یا کالم وہ ریسائز نہیں ہو رہی تو پھر وہ سارے موو ہو جائیں گے وہ شفٹ ڈاؤن یا شفٹ رائٹ ہو جائیں گے وچ مینس کے گریڈ کا اوور آل سائز ماڈیفائی ہو جائے گا تو اسپلیٹر کا بہیویئر یہی ہوگا کہ گریڈ کا سائز وہی ہوگا بیچ میں آپ والی بار اوپر نیچے یا رائٹ لیفٹ کر رہے ہیں لیکن اگر آپ کا کا کوئی فکس سائز یا آٹو سائز کا ہے ہے اور اس کے آپ نے لگایا ہوا تو وہ ایلیمنٹ چونکہ چینج نہیں ہو سکتا آپ کا اسپلٹر پورے گریڈ کے سائز کو چینج کر دے گا نیکسٹ ٹائم ہم گریڈ اسپلٹر کی ایک ایگزامپل دیکھیں گے کہ اسے کیسے یوز کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہم اس کی کچھ ایکسٹینشن دیکھیں گے جن سے ہم گریڈ سپلیٹر کو ایون مور پاورفل طریقے سے یوز کر سکیں گے اور پھر ہم اینڈ اپ کریں گے ایک کمپلیکیٹڈ یوزر انٹرفیس یا کمپلیکس یوزر انٹرفیس بنائیں گے ہماری کوشش ہوگی ویژول اسٹوڈیو کی طرح کا ایک انٹرفیس بنائیں جس میں ڈفرینٹ ایلیمنٹس ڈاک ہوئے ہوئے ہوں اور ڈفرینٹ وہ ہمیں بیہیویئر دے ریسائزنگ کا جس طرح سے ویژول اسٹوڈیو کی انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ سارے پینلس کو ہم یوز کر کے ان سارے فیچرس کو یوز کر کے یہ اتنا کمپلیکس انٹرفیس کتنا ایزیلی بنا سکتے ہیں تب تک کے لیے خدا حافظ